افلاح یعنی ابن حمید نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مزدلفہ کی رات حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کا اشتہام ہونے سے پہلے پہلے مینا چلی جائیں اور وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکنے والے خاتون تھیں قاسم نے کہا سبیتا بھاری جسم والی عورت کو کہتے ہیں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ آپ کی روانگی سے پہلے ہی نکل پڑی اور ہمیں آپ نے روکے رکھا یہاں تک کہ ہم نے وہیں صبح کی اور آپ کی روانگی کے ساتھ ہی ہم روانہ ہوئے اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی جیسے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت لی تھی اور یہ کہ ہمیشہ آپ کی اجازت سے جلد روانہ ہوتی تو یہ میرے لیے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتا تو یہ میرے لیے ہر خوش کرنے والی چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھارہ